محمد بن سیرین کہتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شمیزوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے ایک راوی بشر کہتے ہیں کہ یہ وہ کپڑا ہے جسے قمیص کے نیچے پہنا جاتا ہے حدیث نمبر چودہ سو سینتالیس مسنت احمد